چند لوگ تھے ان کو بچا لیا ان کو بچایا اس طریقے سے کیا ہوا کہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام کا لقب دیا جاتا ہے آدم ثانی آدم ثانی یعنی گویا کہ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا پوری دنیا میں سیلاب آیا اور سارے لوگ ختم ہو گئے تھے سارے تو دوبارہ سام حام اور یافس کی اولاد سے پھر دوبارہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ آباد ہوئی انہیں کی اولادوں میں سے آگے چلنا شروع ہوا ٹھیک ہے بن کو دیکھیے آواز آ رہی ہے السلام علیکم اوکے اوکے بن الاسفر اسفر کہتے ہیں پیلے پیلے کو ٹھیک ہے نا اسفر پیلا جو رنگ ہوتا ہے اب یہ دیکھیے بریک ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اوکے سب ساتھیوں کے لیے بریک ہو رہی ہے اوکے مجھے بتا دیجیے گا ورنہ میں پھر دوبارہ اس کو میں وہ کروں گا نیٹ دوبارہ جو ہے لاگ ان کروں گا تو بن السر بن الابیس اور بن اسود اور ابیس اسفر پیلے لوگ پیلے یعنی جن کے رنگت کے اندر پیلا ہے ٹھیک ہے ابیس سفید رنگ جن کا رنگ پایا جاتا ہے اور اسود بلیک ٹھیک ہے تو اسود کون سے لوگ ہو گئے اسود لوگ ہو کے جو حبشہ کے لوگ حبشہ سے مراد افریقہ کے لوگ ان کے رنگت میں کیا ہے بلیک رنگ آیا اور ابیس کون سے ہوگی ابیس یورپ وغیرہ کے علاقے کے لوگ جتنے تھے یورپ کا علاقہ جتنا ہوا یہ سفید سفید رنگ ہوتے ہیں ان کے اور اسپر چائنا وغیرہ چائنا ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں آواز تو دیکھیں شور ہے اچھا ایک منٹ میں دوبارہ یہ پوری کی پوری اس میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ حضرت مجھ السلام کا ذکر کیا جائے گا کہ جس وقت انہوں نے ڈالا اپنی لاٹھی کو پھینکا وہ اژدہا بنی اور اس نے ساری کی ساری وہ قصہ جتنا بھی آتا ہے سارا کا سارا وہ کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوا ہوگا لیکن وہ مینلی آگے زیادہ اس میں آئے گا اب دیکھیے اس کے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ون آیت نمبر سیونٹی ون سورہ یونس ٹھیک ہے آیت نمبر سیونٹی ون کیا ہونے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلو وطلو کا مطلب ہے کہ تلاوت کرنا ٹھیک ہے نا یہ تلاوت سے ہے کہ بھئی آپ تلاوت کریں پڑھ کر سنانا تلاوت کا کیا مطلب ہے پڑھنا ٹھیک ہے تو وطلو کا مطلب ہے تلاوت کرنا سیونٹی ون سیونٹی ون یہ تو وطلو سے ہے نا ٹھیک ہے آپ نے کون سی بھیج دی ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسری بھیج دی ہے نور ایمان بھائی سیونٹی ون نمبر آئے تھے نہیں ہے یہ جو نبا نو ہے یہ آ رہی ہے تو اب کیا وطلو کا مطلب ہے کہ جی آپ تلاوت کریں نبا نبا کہتے ہیں خبر کو نبا خبر سے مراد ٹھیک ہے مقامی سے مراد ہے میرا مقام ٹھیک ہے نا میرا مقام یا میرا رہنا ٹھیک ہے نا مقام سے مراد کیا میرا رہنا میرا مقام جو ہے تذکیری تذکیری کسے کہیں گے نصیحت کو میری نصیحت تذکیر کسے کہتے ہیں نصیحت کو ذکر کے معنی بھی آپ کو بتایا کہ نصیحت کو کہا جاتا ہے تو توکل تو سے توکل کرنا ہے یہ تو یہ سارا کا سارا ایک پورا آپ دیکھیے ذرا ان کے سامنے نو کا حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناؤ وط لو تلاوت کیجیے نب نور ہند حضرت نو علیہ السلام کا قصہ یعنی حضرت نو علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے ان کو اس علی قومی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی قومی اصل میں تھا یا میری قوم یا ٹھیک ہے لیکن اس کو ایسے جیسے یا ربی اصل میں تھا ٹھیک ہے نا ربی ہم کہتے ہیں ربی ربی کہتے ہیں ربی تو اصل میں ربی تھا اس میں یہ کہ یا قومی اے میری قوم ان کا علیکم مقامی و تسکیری اللہ ان کا کبورا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کیا کہا تھا اس کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی میری قوم کے لوگوں ان کا نا علیکم مقامی و تسکیری بیات اللہ اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے قبور مطلب بھاری معلوم ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے مقامی میرا رہنا تشکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تو اللہ توکل تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے شرکا اکم اجمیو اجماع کا لفظ ہوتا ہے نا اجمیو یعنی اجماع کر لینا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا مضبوط کر لینا اجماع تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حضرت نو اسلام کہہ رہے ہیں فاجمیو امرکم و شرکا اب تم اپنے شریکوں کو ٹھیک ہے اب اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو فاجمیو امرکم تم کیا کرو پختہ کر لو اپنے امر کو مشرقا اکم اپنے شریکوں کے ساتھ ملا کر یعنی تم شریکوں کے ساتھ مل کر اپنی بات کو خوب پختہ کر لو تم ملا یقن ایک منٹ گا جب بجلی چلی گئی جی ملا یقن ام یقن ام جو تدبیر تم کر لو ٹھیک ہے نا پھر جو تدبیر تم کرو تمہارے دل میں تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے سما لا یقن علیکم سے مراد گھٹن پھر جو تدبیر تم یعنی کر لو پھر تمہارے لیے گھٹن کا باعث نہ بنے اچھا، بلکہ میرے خلاف جو تم نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے سم مقزو اسے کیا کر لو یعنی کھل کر کر گزرو یعنی بالکل سم اس کو کر گزرو ولا تم زیرونی اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو نا کر لو تم بھی اور تمہارے سارے شریک اکٹھے ہو جاؤ اور تم سارے میرے خلاف سازشیں کرو جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو ٹھیک ہے تو یعنی کہتے ہیں نا تم اپنی آخری حد تک جو مرضی کر سکتے ہو کر لو تاکہ تمہارے لیے بعد میں کوئی اس کے اندر کوئی گھٹن کا باعث نہ بنے کہ یوں کر لیتے یوں کر لیتے اچھے طریقے سے جتنا تم کر سکتے ہو کر لو میرے خلاف ٹھیک ہے اور مجھے مہلت نہ دو ترجمہ دوبارہ دیکھیے وطلو علیہ نبا نوہن اور اے تعلم ان کے سامنے نو کا واقعہ پڑھ کر سنائیے ٹھیک ہے اس کال علی قومی ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم ان نا قبور علیکم مقامی اگر میرا ٹھہرنا تمہارے لیے یعنی اگر میرا رہنا تمہارے لیے قبورا ٹھیک ہے نا یعنی بھاری معلوم ہو رہا ہے میرا رہنا وہ تذکیری بھی آیات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنا یعنی دونوں بھاری معلوم ہو رہے تو اللہ توکل تو میں نے تو کیا کر لی ہے میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے فاجمیو امرکم و شرکا ہو اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا ٹھیک ہے اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اجمو ام رقم و شرکاکم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف کیا کر لو تدبیریں خوب پختہ کر لو یعنی اجمیو بات کو خوب پختہ کر لو اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر سم لا یقن ام رکم علیکم غما پھر جو تدبیر تم کرو یعنی پھر اس میں کیا وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے سم الیہ پھر کیا کرو پھر اس سے میرے خلاف جو فیصلہ ہے سم مقزو الیہ میرے خلاف کر گزرو جو تم نے فیصلہ کر لیا نا اس کو میرے خلاف کر گزرو ولا ولا تم ذیرونی اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو ولا تم ذیرونی اصل میں نی تھا ٹھیک ہے تو یا گر گئی ہے یہاں پر ولا تم ذرونی تو پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو ٹھیک ہے جی یہ حضرت کا ذکر کیا جا رہا ہے آگے دیکھیے فائن طول تم طول تم کا مطلب ہے کہ منہ پھیرنا ٹھیک ہے نا طول تم سے مراد ہے منہ پھیرنا سال سال تو کا مطلب سوال کرنا ہوتا ہے امیر تو کا مطلب ہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا فیلے مجھول فیلے مجھول حکم کیا گیا امیر تو مجھے حکم کیا گیا اور مجھول کے اندر کیا آئے گا یہ فیلے مجھول واحد متکلم واحد متکلم کا سیگا آ گیا ٹھیک ہے واحد متکلم کا سیگا آ رہا ہے یہ چیزیں دیکھیں فائن طول اگر تم تم نے اگر منہ موڑے رکھا فما سال تو مین اجرین تو میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو مانگی نہیں فما سال تو مین اجرین ٹھیک ہے میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی اس کے اوپر تم بے شک جو مرضی کرو میں تو صرف میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں ان اجریا اللہ میرا اجر کسی اور نے نہیں لے لیا یعنی ہم تو کس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو صرف اللہ کے لیے میں تمہیں صرف اللہ کے لیے بلاتا ہوں ان اجریا اللہ اللہ کہ میرا اجر تو کس کے اوپر ہے میری جو اجرت ہے وہ تو کس کی ذمے ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے وہ امیر تو ان اکون من المسلمین اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں ٹھیک ہے ان اکونا مسلمین کہ میں تو فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں مجھے تو یہ حکم دیا گیا آگے چلیے آسان ہے ترجمہ آسان ہے میں نے کر دیا تھا دیکھیے پکز ربو ہو پکز ربو جھٹلایا پھر ان لوگوں نے جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے حضرت نو علیہ السلام کو جھٹلایا یعنی ان کی بات نہیں مانی فنت جئی نہ ہو فنت جئی نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو فنت جئی نہ ہو تو ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو بچایا اور جو جو لوگ ان کے ساتھ جو ان کے کے ساتھ تھے تھے کدھر فل فل کشتی کے اندر تو ہم نے حضرت نو علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے کشتی میں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو انہیں بچا لیا چین ہم نے بچا لیا وجال ناہم خلافا وجال ناہم خلافا اور ان کو ہاں، جال نعم خلافا اور ان کو ان کے بعد بسا دیا یعنی کافروں کے بعد بسایا میں نے بتایا نا کافر تو سارے ختم ہو گئے تھے سارے کافر ختم ہو گئے تھے صرف پوری دنیا میں صرف کون رہ گئے مومنین رہ گئے مومن لوگ رہ گئے وہ کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے ٹھیک ہے تو صرف کون رہ گئے وجال نعم خلافا تو ان ان لوگوں کو کافروں کی جگہ ہم نے زمین میں بسا دیا وہ اغرکن الزین کا ضبوب بھی وہ اغرقنا اور غرق کر دیا واقع رکھنا ہم نے غرق کر دیا الزین ان لوگوں کو کس زبوی جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا فنزور اب دیکھو فنزور کا مطلب کہ دیکھو فنزور سے مانا کہ تم دیکھو کئی آپ کی بت المنظرین کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا منظرین سے مراد ہے کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا منظر ٹھیک ہے مفول کا سیکھا مفعول کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا وہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قصہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو تو یہ بتایا جا رہا ہے امت کو کہ بھئی اگر شرک کرو گے تو ایسا انجام ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہو گیا آگے چلیے اب آگے جی سیونٹی فورتھ نمبر آئے سیونٹی فور آگے سما باسنا ممباد ہی رسولن سما باسنا پھر ہم نے بھیجے ممباد ہی حضرت نو علیہ السلام کے بعد رسولن رسولوں کو یعنی ان کے بعد ہم نے اور پیغمبر یعنی مختلف قسم کے پیغمبر بھیجے ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس فجا اوہم بالبینات بل اوہم بالبینات بل وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل آئے کر آئے فجا بل بالبینات آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جا آ کے بعد اگر با آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لانا اگر جا آ کے بعد با نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا فجا بل تو پیغمبر ان کے پاس لائے کیا چیز کھلے کھلے دلائل یا کھلی کھلی نشانیاں فما کانو لیو مینو بیما کر ربو بھی من کب ٹھیک ہے فما کانو لیو مینو بیما کر ربو بھی من کب لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا ٹھیک ہے اسے مان کر ہی نہ دیا ٹھیک ہے نا تو مطلب کیا ہے فما کان مینو تو پس وہ ایمان نہیں لائے فما کان تو ایمان لانے والے نہیں تھے بیما کس ربو بھی من قبل جو اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے یعنی جو اس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے جس طریقے سے تو پھر بھی وہ دوبارہ ایمان نہیں لائے جو ان کے بعد والے لوگ آئے انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے ٹھیک ہے اسے مانے ہی نہیں کزالی کا اسی طرح اسی طرح نت بہو نت بہو ہے کہ مہر لگا دیتے ہیں نت بہو ہے تب ان کا یعنی مہر غزال کا نت بہو ہم مہر لگا دیتے ہیں اللہ کلو المعتدین قلوب کلو بل سے گزرنے والوں کے دلوں پر جو حد سے گزر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ بندہ ایمان نہیں لایا کرتا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی نہیں ہوتی جب آدمی خود اپنی طرف سے کوتا ہی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگایا کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے باسنا باسنا فر اونا و ملا باسنا پھر ہم نے بھیجا پھر ہم نے بھیجا ٹھیک تو اب کیا ہوا سم باسنا ممباد ان کے بعد کس کو بھیجا و ہارونا حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام علیہ السلام کو الا فرعون و ملا کس کی طرف فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بی بی آتنا کھلی کھلی یعنی بی آیاتنا ہماری نشانیاں یعنی نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا بی آیات سما باسنا بی آیاتنا ہم نے بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فستبرو تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا برو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے وہ مجرم لوگ تھے یہ بتایا جا رہا ہے آسان ہے مشکل تو نہیں ہے وائس اوکے ہے آسان بات ہے کہ کوئی تیز تو نہیں چل رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اتنی تیز جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آسان بات چل رہی ہے اس وجہ سے میں وہ لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے فلم جا الحق ٹھیک ہے اب کیا ہوا وہی والی بات جب نشانیاں آ گئی کھلی کھلی جواب کوئی نہیں جواب کوئی نہیں تو اب کیا کرنا ہے ایک ہی جواب پکڑ لو کہ بھائی نوزب اللہ یہ جادو ہے نوزب اللہ یہ جادو ہے موزے کو انکار کرنا تو یہی ہوا فلم جا احم الحق کو میں ان دینا ٹھیک ہے چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آ گیا جا احم الحق کو میں ان دینا جب حق کا پیغام آ گیا مین ان دینا ہماری طرف سے اب وہ کیا کیا ہوا ان کے پاس قالو تو کیا کہنے لگے تو وہ کہنے لگے ان لسحر مبین کہ یہ ضرور کھلا ہوا جادو ہے لسحر مبین سحر کہتے ہیں جادو کو اور مبین کھلا ہوا تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یعنی ان کو دکھائی نشانیاں دکھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو موزاد دیے تھے حضرت موس علیہ السلام کو ید بیزا دیا گیا اس کے علاوہ اور جو نشانیاں دی گئیں تو خود بخود انکار کرنے لگے ٹھیک ہے کالا موسا کالا موسا موسا نے کہا اتقولون الحق کے اتکو کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو لما جا اکم جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کیا کہتے ہو حاضا ٹھیک ہے نا تم آ چکا ہے تو اب تم اس کے بارے میں ایسی یعنی کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو تمہارے پاس آ چکی ہے نا معجزہ ایک حق چیز تھی اس کو کیا کہنے لگے جادو کہنے لگے کہتے نہیں نہیں یہ حق بات نہیں یہ تو جادو ہے حضرت موسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کولا موسا حضرت موسا اسلام نے کہا اتقولون الحق کی کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو لما جا اکم جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے تو کیا حق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو یہ جادو ہے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سوال کر رہے ہیں اسہرون حاضہ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کیا یہ جادو ہو سکتا ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں اسہرون حاضہ کیا یہ جادو ہے ولا یوف لہ ولا یوف لہ سے مراد یہ کہ حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے ٹھیک ہے نا فلا ولا یوف کہ جادوگر تو فلا نہیں پایا کرتے تو میں کیسے یہ جادو کر سکتا ہوں یہ تو معجزہ ہے معجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو اب کیا ہوا یہ بھی اب نہیں ان کو پھر جو جو یہ تھے وغیرہ سے سردار وغیرہ انہوں نے پھر کیا کہنا شروع کر دیا اب اور تو کوئی بات نہیں چل رہی اب لوگوں کو ایک ہوتا ہے خاندانی تعصب اسبیت اسبیت یا اپنے آبا و اجداد سے جو چیز چلی آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی پہلے تو انکار کیا کہ جی جادو ہے فلاں ہے ایسی چیزیں وہ بھی نہ چلے اب کیا کیا جائے اب لوگوں کو ابھارنا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد جس چیز کے اوپر تھے تو کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے ٹھیک ہے اباء اجداد کے دین کو چھوڑو گے انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا اب تم نئے کام شروع کر دو گے یہ اسبیت کو کرنے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ اب یہی والی بات تھی کبتی ہو اصل میں ان کی جو فرون کی جو قوم تھی وہ کیا تھی کبتی کب کاف با اور پا حضرت موسا علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل کی جو ہیں اس میں سے اور یہ ہیں کبتی تو اب وہ اپنی ایک وہ آ گئی کہ اباؤ اجداد سے بھئی یہ تمہیں آئے ہیں تمہارے و اجداد جس دین پر تھے نا تمہیں اسے پھسلانے کے لیے آئے اسے ہٹانے کے لیے آئے ان کی بات نہ مانو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دیکھنا پڑے گا وہ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی سیون نمبر آئٹ کو پڑھنے کے لیے جو ہے سیونٹی سیون نمبر آئٹ کو اگر پڑھا جائے تو اس سے جادو وغیرہ کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنی اوتھینٹک بات ہے یہ مجھے نہیں اس بارے میں پتا میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا اس کو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا لیکن میں دیکھ لوں گا کہ کیا کسی بزرگوں نے اس بارے میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا تو اب آگے یہ ایک چیز کہنے لگے کیا کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے اباؤ اجداد سے تمہیں ہٹانے کے لیے آگے کالو تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اجے تنا اجے تنا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے اجے تنا سوال کریں کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتن فتنا کہ تاکہ تم ہمیں ہٹا دو اما وجد وجد نہ جس جس جس جس کو طور طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے تم اس لیے آئے کہ تم ہمیں اسے ہٹا دو بھائی ہم تو اپنے و اجداد کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں تو کیا تم اس لیے آ رہے ہو کہ تم ہمیں اپنے و اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لیے آ رہے ہو وہ تکو نقم و تکونا کبریا افیل اف اور تمہارے لیے سرداری ہو جائے زمین کے اندر تمہارے لیے سرداری ہو جائے زمین کے اندر مطلب یہ کہ تم ہمیں اپنے دار سے ہٹا تو ہم تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو گویا کہ تم ہمارے سردار بن جاؤ تو تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس ٹھیک ہے وما نہ بلا ہم تو تمہارے تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ یہ ایک بات کرنے لگے کہ ہم تو تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ترجمہ کیا ہو جائے گا کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اس سے ہمیں ہٹا دو اور اس ٹھیک ہے اور اس سرزمین میں تمہاری سرداری ہو جائے ٹھیک ہے ہم تم دونوں کے بات ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آج اتنا ہی کر لیتے ہیں تھوڑی سی وہ رہے گی لیکن میرے بالکل نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ان شاء اللہ آٹھ بیس کے اوپر ان شاء اللہ سر کی کلاس کے اندر حاضر ہو جائیں آٹھ بیس کے اوپر ٹھیک ہے باقی ان شاء اللہ یہ پھر سیونٹی سیونٹی ایٹ تک ہماری ہو گئی ہے باقی یہ صرف تین آیتیں رہ گئی ہیں رکو ختم ہونے میں تو ان شاء اللہ پھر یہ پیر کو ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو ان شاء اللہ آٹھ بیس کے اوپر سر کے اندر کلاس کے اندر حاضر ہوں ان شاء اللہ